حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بیٹھ کر پڑھنے کی نسبت افضل ہے اور بیٹھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے اور لیٹ کر پڑھنے والے کی نماز بیٹھ کر پڑھنے والے کی نسبت آدھی ہوتی ہے سننے حدیث نمبر